جب سال آدمی بھی بے بات شولا بیان کو کر اور آسمیت کے صحیح کا جواب میری بات حضرت مولانا شاہ صاحب آسمی دعوت برکات بنگلور سے ہے آپ بنگلور کی جی نگر کی نئی بلاک کی ایک مسجد تقسیم ہے وہ تو ایک ٹھکانا ہے کرناٹک کے اکثر بیشتر حصوں میں <coughs> مہاراشٹر سے لے کر جھارکھنڈ تک اکثر بیشتر بڑے شہروں میں مولانا کی تقریروں سے لوگوں نے اپنے علمی پیاس کو اٹھایا ہے لوگ محسوس ہوئے ہیں حقیقت آسنا ہوئے ہیں اور خرافات پاس اور غلط باتوں سے انہیں آگاہی ملی ہے مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وقت کے ظالم ہر کنڈوں سے کبھی کر نہیں اور باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں جو کچھ حق ان کو سمجھتا ہے پورے طور پر بے باقی کے ساتھ بولتے ہیں اس لیے بعض آباد کی رائے تھی کہ تم بھی کچھ بولو ظاہر سی بات ہے کہ سورج کو چراغ سے جانا ہوتا اور دوسری بات یہ کہ میں اکیلے تو کوئی نیا نہیں ہوں بس یہ کہ جو اللہ کے کلام کی آواز ان داد الاسلام کی بنیادی تاریخ سے اٹھی تھی وہ تعلوم پڑھا کر کے ٹک گئی ہے میں نے کہا تھا اس کی بنیاد کے موقع پر کہ دونوں پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے دو مسجدیں اور دو مدرسے قائم کرا کر آگرہ والوں کو گویا یہ کہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں تمہاری حفاظت ہے تم جب تک ان دونوں کی حفاظت کرتے رہو گے اللہ ان دونوں کے بیچ میں تمہاری حفاظت فرما کے گے دوستو میں زیادہ وقت لیے بغیر ادب کے ساتھ میں اپنے تعداد مقرر شولہ بیان مقرر ہر سے عزیز مقرر حضرت مولانا اندر شاہ صاحب شاہنی ولاقی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جی، اور جم کر تعمیر کو محدود فرمائے بھائی جو حضرات باہر کھڑے ہو کچھ پینے میں یا کھانے میں لگے ہوں ان سے درخواست ہے کہ آپ کھانے پینے کے وقفے کو ختم کیجیے اور ابھی اندر کچھ جگہ کنارے میں خالی ہے آ کر جم کر بیٹھیے ایک ایک بات کیم کی ہوگی انشاءاللہ اس کو آپ گوانے کی ہر چیز ہر چیز نہ کریں آ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 قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی کلام پاک کی نسبت سے جواب کروایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام آج کی یہ مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے اللہ کے قرآن سے ہے نسبتوں سے قیمتوں کی پہچان ہوتی ہے اگر کسی سڑک کی افتتاح ہو پل کی افتتاح ہو بلڈنگ کی افتتاح ہو یہ سب معمولی چیزیں ہیں آپ اس کی قدر اور اس کی پہچان آج نہیں کریں گے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جائیں گے تو آج کی مجلس کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے آپ پہچانے نہ پہچانے تھوڑا بلند کرنے بولے اس کو آپ اس کی قدر کو جانے نہ جانے آپ نے اس کا استعمال تاویز پلیتوں کے لیے کر رکھا ہے مردوں کے سرانے پنڈے کے لیے کر رکھا ہے آپ نے اس کا استعمال گھروں اور مکانوں کی ٹھنڈک کے لیے کر رکھا ہے آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا طاقت ہے کیا قوت ہے دشمن پہچانتا ہے اسی لیے وہ اس کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے اس میں خلط ملت کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور ایک جالی قرآن بنانے کی فکر کر رہا ہے مقابلہ جو کیا جاتا ہے طاقت سے کسی مردہ انسان سے کوئی بھڑتا نہیں مقابلہ نہیں کرتا وہ چاہے کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو لیکن ایک چھوٹا بچہ اگر طاقت رکھتا ہے اپنے میں کمال رکھتا ہے جوہر رکھتا ہے تو اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج پورے عالم میں سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقیات کی ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں ہزاروں کالجز ہیں لاکھوں کروڑوں طالب علم اور اسٹوڈنٹ ہیں سے مقابلہ نہیں ہوتا کیوں ان سے ٹکراؤ نہیں ہوتا کیوں ان کی کتابیں جعلی بنانے کی فکر کی جاتی ہیں عمارتیں مدارس سے شاندار فارغین کی سندیں دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی اور ان کے مناسب ان کے عہدے اس سے زیادہ قیمتی یہ بوسیدہ عمارتوں میں رہنے والے یہ چٹائیوں میں رہنے والے یہ سوکھی روٹی کھانے والے یہ پتلی دال استعمال کرنے والے یہ پیمن لگے کپڑے پہننے والے آخر کیوں دنیا کا فرون ان کے برسرے پیکار ہے کیا دیکھا اس نے ان بوسیدہ عبارتوں میں کیا دیکھا اس نے ان پٹی ہوئی چٹائیوں میں کیا دیکھا ان بری ملاؤں میں اور مولویوں میں تمہیں مولوی ایک فقیر نظر آتا ہے ایک چندا کور نظر آتا ہے ایک سفیر نظر آتا ہے کوئی آپ کے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں آج اس مدرسے نے تیرہ حفاظ کو قوم کے حوالے کیا اکتیس الحمدللہ للہ اکتیس حفاظ یہ مدرسہ آج قوم کے حوالے کر رہا ہے آپ نہیں جانتے اس کی قدر و قیمت آپ اس کی ویلو نہیں جانتے یہ کیا اپنے آپ میں دھماکہ رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں آپ وائٹ ہاؤس سے پوچھیے آپ کلنٹن سے پوچھیے آپ اوباما سے پوچھیے آپ ٹونی بلیر سے پوچھیے آپ مادرزاد مسلمان ہیں خاندان مسلمان آبا اجداد مسلمان اس کو آواز بڑھانے بولو اسے نہیں چلے گا دس پندرہ منٹ میں بات ختم ہو جائے گی نہ آپ کے پاس کلام پاک کی قدر ہے نہ اس کی قیمت کو آپ پہچانتے ہیں نہ اس کے وزن کو آپ جانتے ہیں اگر اس کو مقابلہ کرنا تھا لال قلعے سے مقابلہ کرتا تاج محل سے مقابلہ کرتا اس کو بمباری کرنا تھا دیوارے چین پر بمباری کرتا سوئٹزرلینڈ کی بینک کے کھاتوں پر بمباری کرتا کیوں یہ لال قلعے سے نہیں الجھ رہا ہے کیوں تاج محل کا حسن اس کے آنکھوں میں نہیں کھٹک رہا ہے کیوں دنیا کی بوسیدہ عمارتیں اس کے دل میں کھٹک رہی ہیں اس کے نگاہوں میں چم رہی ہیں اگر کوئی ملک کہے کہ میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی میرے پاس ہتھیار ہے گولا ہے بارود ہے کیمیکل ہے امریکہ کہے گا کوئی فکر کی بات نہیں میں نمٹ لوں گا میرے پاس ہتھیار ہے ڈراؤن تیارے ہیں بغیر پائلٹ کا راکٹ ہے اپنے یہاں سے بیٹھ کر کمپیوٹر سے نشانہ لگا کر میں ملک کے ملک کو تباہ کر دوں گا اور برباد کر دوں گا اسے کوئی فکر نہیں یہ اکتیس افاظ اس کے لیے آئٹم بم ہے اس گراؤنڈ کے لیے موسا ہے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہے آپ نے نہیں جانا آپ نے نہیں پہچانا مدرسے کی طاقت کیا ہوتی ہے مدرسے کی قوت کیا ہوتی ہے آپ نے یہ سمجھا کہ بقرعید کے موقع پر محتمین چرب قربانی لیتا ہے یہ مدرسہ ہے آپ نے یہ سمجھا رمضان المبارک کے موقع پر محتمین زکات وصول کرتا ہے یہ مدرسہ ہے آپ نے یہ سمجھا کہ جلسے سے دستار بندی کے اندر کھلایا جاتا ہے جاتا ہے انعام دیا جاتا ہے انعام لیا جاتا ہے یہ مدرسہ ہے یہی دیکھا آپ نے یہی سمجھا آپ نے اس مدرسے کی طاقت اس مدرسے کی قوت ان حفاظ کی عظمت امریکیوں سے پوچھو یہودیوں سے پوچھو نسارا سے پوچھو اسلام مسلمان دشمنوں سے پوچھو کہ یہ فارغین آگے چل کر کیا کام کرنے والے ہیں یہ مدرسہ کون سی فوج بھیجنے والا ہے یہ مدرسہ کون سے دستے تیار کر رہا ہے کون سے محافظین کو بھیج رہا ہے آپ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں آپ ہتھیار بنانے کی بات کریں کیمیکل بنانے کی بات کریں بم بنانے کی بات کریں بارود بنانے کی بات کریں سے کوئی پرواہ نہیں آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب فلاں مدرسے نے ایک ملا کو جنم دیا فلاں مدرسے نے ایک مجاہد کو جنم دیا فلاں مدرسے نے ایک مفتی کو جنم دیا فلاں مدرسے نے ایک مفسر کو جنم دیا فلاں مدرسے نے ایک علامہ اور امام کو جنم دیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آپ زمین بھر کر بم بنائیں اسلام مسلمان دشمن نہیں گھبرائیں گے جتنا کہ ایک مولوی کے پیدا ہونے سے وہ ڈرتا ہے ایک حافظ کے پیدا ہونے سے ایک مدرسے کے وجود سے کیا ہے یہ مدرسے آ کر دیکھیں ان کی روٹیوں کی حالت ان کے کھانے پینے کی حالت کئی مدرسے ایسے کہ مہنے ہو گئے کہ ان کو مدرسین کو اور اسٹاف کو دینے کے لیے تنخواہ موجود نہیں ہے کئی مدرسے ایسے کہ بجلی کا کنیکشن ختم ہو گیا بجلی کی بھرپائی نہیں کی گئی بل ادا نہیں کیا گیا آخر کیا بات ہے ان تاریخ مدرسوں سے ڈر ان پھٹی ہوئی چٹائیوں سے ڈر ان پیون لگے فقیروں سے ڈر تم نہیں جانتے کہ اس میں کتنی طاقت ہے اس میں وہ قوت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کلام پاک ہی سے پیسر تباہ ہوا اس کلام پاک سے کسرا تباہ ہوا اس کلام پاک سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا اس کلام پاک سے ابو لہب کا خاتمہ ہوا اس کلام پاک سے اتبا اور شیبا کا خاتمہ ہوا اس کلام پاک سے عبداللہ ابن سبا کا خاتمہ ہوا اس کلام پاک سے یہودی برباد ہوئے اس کلام پاک سے نصارہ تباہ برباد ہوئے اس کلام پاک سے منافق تباہ ہوئے برباد ہوئے آپ نہیں جانتے آپ بیوی کے ڈلیوری کے وقت تک تکلیف ہو رہی ہے تب یاد کریں گے مولوی صاحب کلام پاک کی تعویذ دے دو ٹی وی کا دکان نہیں چل رہا ہے سود کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے چٹ فنڈ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے رشوت کا ویپار نہیں ہو رہا ہے زمینوں کی دلالی نہیں ہو رہی ہے عورتوں کی دلالی نہیں ہو رہی ہے تب بلا یاد آئے گا تب مولوی یاد آئے گا تب مدرسہ یاد آئے گا تم نے اس کلام پاک کو ٹھیک دار سمجھ رکھا ہے رنڈیوں کے کاروبار کے لیے سوپ کے کاروبار کے لیے جس حرام کو ختم کرنے کے لیے یہ کلام پاک آیا تھا آج اس حرام کا علم لے کر اس حرام کا جھنڈا لے کر ایک مسلمان ایک نبی کا غلام ایک خواجہ میری کا دامن تھامنے والا مدرسے کا رخ کرتا ہے مولوی کا رخ کرتا ہے امام کا رخ کرتا ہے اور کہتا ہے اس قرآن سے علاج کرو اس قرآن سے تیری رنڈی نما عورت کا علاج کیا جائے گا اس قرآن سے تیری ٹی وی اور کیبل کلیکشن کا علاج کیا جائے گا اس قرآن سے داڑھی منڈوں کا علاج کیا جائے گا اس کلام پاک سے رشوت خوروں کا علاج کیا جائے گا کیا سمجھ رکھا ہے تو اللہ کے کلام کو اگر تجھے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں اس کی قوت کا اندازہ نہیں جا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ جا امریکہ جا لندن جا برطانیہ جا سوئٹزرلینڈ جا ایران جا اسلام اور مسلمان مخالف جو ممالک ہیں وہاں جا اور پوچھ اس کلام میں پاک کی طاقت کیا ہے اس کلام میں پاک کی قوت کیا ہے مولوی کی طاقت کیا ہے ملا کی طاقت کیا ہے مدرسے کی طاقت کیا ہے مسجد کی طاقت کیا ہے آخر کیوں وہ سوئٹزرلینڈ کے میناروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس راکٹ ٹیکنالوجی ہے یہ مینارا کسی یہودی کتے پر گرا نہیں تھا یہ مسجد کا مینارہ کسی سینے میں چبا نہیں تھا وہ جانتے ہیں ان میناروں سے کیا کام ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں ان پھٹے ہوئے بوریوں میں کیا کام ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں یہ پیون لگے کپڑے پہننے والے فقیروں کا دستہ اور ملاؤں کی جماعت کیا کام کرنے والی ہے آپ امریکہ کو ایک ای میل کریں ایک سندیش بھیجیں ایک پیغام بھیجیں اور خط لکھیں جناب اوباما صاحب خیریت آپ کی صدارت آپ کو مبارک آپ کے ملک کی ترقی آپ کو مبارک فلسطین کے اندر کا خون بہاؤ آپ کو مبارک افغانستان کی تباہی بربادی آپ کو مبارک کشمیر کے اندر گاجر مولی کی طرح نوجوانوں کو کٹانا آپ کو مبارک اور نیچے لکھے فقط وسلام ملا عمر اب دیکھیے کہ دس شروع ہوتے نہیں ہوتے ایک آرم سے معذور ایک پیر سے معذور پورا مولوی نہیں موقف ارے پڑا ہوا چھٹویں ساتویں جماعت پڑا ہوا ایک مولوی کتنا ڈر ہے کتنی دھاگ ہے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کر رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ فضاؤں کے اندر میرے سیٹلائٹ زمین کے اندر بہنے والے پانی کو پہچانتے ہیں پیٹرول کو جانتے ہیں کیمیکل کو جانتے ہیں سونا جانتے ہیں گولڈ جانتے ہیں سلور جانتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ پانچ فٹ کا ملا اس کو نظر نہیں آتا وہ جانتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قوت ہے بولوی کے ساتھ مدرسہ لگا ہوا ہے مدرسے کے ساتھ مسجد لگی ہوئی ہے مسجد کے ساتھ اللہ کا قرآن لگا ہوا ہے ان مدرسوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا ان مدرسوں کو کوئی برباد نہیں کر سکتا ان کے وجود کو نہیں ختم کر سکتا اس میں حضرت حسین کا لہو لگا ہے اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناش مبارک کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں اس میں تاریخ کے وہ پتھر جو آقا کے جسم اتھر کو لگے وہ خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں یہ آجرا کا مدرسہ نہیں یہ کولہاپور کا کوئی ادارہ نہیں کہ جس کو کوئی ختم کر دے اس مدرسے کی نسبت حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت شاہ ولی اللہ کی نسبت حضرت طاہر مدنی سے حضرت طاہر مدنی کی نسبت اپنے استاد سے ان کے استاد کی نسبت امام بخاری سے امام بخاری کی نسبت امام ابو حنیفہ سے امام ابو حنیفہ کی نسبت حضرت عبداللہ ابن مبارک سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی نسبت حضرت انس ابن مالک سے حضرت انس ابن مالک کی نسبت حضرت ابو ہریرا سے حضرت ابو ہریرا کی نسبت صفا چبوترے سے اور صفہ چبوترے کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وبا انل ہوا انا کہ آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں اپنی مرضی سے صفا کو قائم نہیں کیا کوئی ادارہ قائم نہیں کیا کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلاۃ وسلام سے آپ کی نسبت حضرت جبرائیل امین علیہ سلاد و سلام ان رحو نقول ان کریم ضی قوت ان شی امین آپ کا لقب امین ہے آپ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے لا یاسون اللہ ما یؤمرون چاہ کر فرشتے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے کوئی قطع نہیں کر سکتے کوئی غلطی نہیں کر سکتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا جبرائیل نے آخا کو دیا آخا نے صفا کو دیا صفا نے ابو ہریرا کو دیا ابو ہریرا نے نے مالک مالک کو دیا حضرت ابو حنیفہ کو دیا عبداللہ مبارک کو دیا ابو حنیفہ کو دیا بخاری کو دیا طاہر مدنی کو دیا شاہ ولی اللہ کو دیا اور شاہ ولی اللہ سے نسبت ہوتے ہوئے دارلوم دیوبند اور دارلوم دیوبند کے انار کے درخت کی شاخیں دنیا کے کے چپے چپے میں اس کی ان کو ہلانا اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے مدرسے کے تعلق سے برا سوچنا اللہ کے عرش کے ستونوں کو گرانے کے مترادف ہے یہ آجرا کا ادارہ نہیں یہ اللہ کی دین ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قوت ہے اللہ کی نصرت ہے علماء کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والوں حکارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں چندوں میں کوتا ہی کرنے والوں جو چندہ نہیں دیتا وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ادارے کو چندہ نہیں دیا میں نے مدرسے کو چندہ نہیں دیا اے ملون مردود میرا رب کہتا ہے تیرا پیسہ کلب کو لگ سکتا ہے تیرا پیسہ ڈانس گانے میں لگ سکتا ہے تیرا پیسہ شراب میں لگ سکتا ہے تیرا پیسہ رنڈی خانے میں لگ سکتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم او ملون مردود جب تو نے مولوی کی پگڑی کو حکارت سے دیکھا اور اس کی داڑھی کو حکارت سے دیکھا اس کے طالب علم کو حکارت سے دیکھا اس کے حافظ کو حکارت سے دیکھا اس کے مولوی کو حکارت سے دیکھا میری عزت و جلالت کی قسم میں تیرا گندا پیسہ تو لگ سکتا ہے میرے مدرسے میں تیرا پیسہ نہیں لگ سکتا تو چاہ کر بھی نہیں لگا سکتا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مدرسے کو چندہ نہ دے کر مدرسے کو بند کروا دوں گا مدرسے کو چندہ نہ دے کر میں مولویوں کی قطار کو کم کر دوں گا نہیں اس کی نسبت صفا سے ہے اس کی نسبت دار ارپن سے ہے اس کی نسبت گمبد قدرا سے ہے اس کی نسبت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مشرف نے دعویٰ کیا تھا کچھ مہینوں کے اندر میں مدرسوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دوں گا پڑوسی ملک کا سابق صدر ہے مدینہ منورہ کے ایک بزرگ نے زیارت میں دیکھا تھا میں نے بہت پہلے جب وہ برسر اقتدار تھا اور جنرل تھا اسی وقت میں نے اس بزرگ کے خواب کو بیان کر دیا تھا اللہ والے کے مدینے طیبہ کے اس اہل اللہ کے خواب کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یا تو اسے قتل کرا دے گا یا نہیں تو اسے جلا وطن کرا دے گا الحمد للہ وہ اللہ والے کی بشارت پوری ہوئی اور ان کا خواب مکمل ہوا آج انگریزوں کی چاٹتا پھر رہا ہے آج بھیک مانگتا پھر رہا ہے جو کل ملاؤں کے ختم کرنے کی بات کر رہا تھا مدارس کے وجود کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا جس زلیل نے اور جس حرامی نے جامعہ حفصہ کی معصوم جو ہے نیت تھی قال اللہ قال رسول پڑھنے والی عورتوں کے جسم کا کھلواڑا کیا تھا ان کے جسم کے ٹکڑے کروا کر آسٹ کے اندر ان کے جسم کے وجود کو ختم کر کر نالیوں کے اندر جن کی لاش کے ٹکڑوں کو اور خون کو بہایا تھا آج جامعہ حفصہ کا وہ خون کا رنگ اور وہ لہو رنگ لایا آج دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے یہ مدرسے معمولی نہیں ہے اپنے اندر بڑی قیمت رکھتے ہیں بڑی طاقت رکھتے ہیں بڑی قوت رکھتے ہیں کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جو ان مدرسوں سے جڑا ہوا ہے کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جو ان ملاؤں سے جڑا ہوا ہے کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جن کے بچے آج ان مدرسوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں حضرات یہ مدارس عربیہ آج اس مدرسے نے جو اکتیس فارغین دیے لگتا ہے ان میں کہ کچھ ماں باپ ہو سکتا ہے کچھ غریب ہوں کچھ نادار ہوں کچھ مفلس ہوں کچھ محتاج ہوں اور غریبی کی سطح سے گری ہوئی فقیری کی زندگی بھی ہو سکتا ہے وہ گزار رہے ہوں مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کیا ہو لیکن میں مبارکبادی دیتا ہوں ان حفاظ کرام کے والدین کو کہ آج فلموں میں کام کرنے والوں سے ناتا جوڑ کر اور سیاسی کتوں سے ناتا جوڑ کر لوگ شان کیا کرتے ہیں فخر کیا کرتے ہیں میرا فلاں منسٹر سے تعلق ہے میں فلاں فلم میں کام کرنے والے زانی کو پہچانتا ہوں فلاں رنڈی کو جانتا ہوں یہ سب کے سب جہنمی کتے ہیں یہ حرامی کتے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے المرو مامن احبا قیامت کے دن پتا چلے گا داڑی مڈانے والوں قیامت کے دن پتا چلے گا علماء دشمنوں قیامت کے دن پتا چلے گا مدارس کے دشمنوں قیامت کے دن پتا چلے گا مولویوں کے دشمنوں قیامت کے دن پتا چلے گا مدرسوں مسجد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں آج یہ ہندوستان آزاد ہے یہ ٹھاکرے اڈوانی کا ملک ہے یہ بھاجپا کا ملک ہے یہ فرقہ پرستوں کا ملک ہے یہ تعصب کا ملک ہے آج یہاں اسلام کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے مداری سے عربیہ کے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں مساجد کے لیے اب پرمیشن نہیں دی جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کرو آپ کی مرضی چمار سے دوستی کرو کافر سے دوستی کرو فلم کے ہیرو سے دوستی کرو رنڈے سے دوستی کرو رنڈی سے دوستی کرو قیامت کے دن پتا لگے گا میرے آقا نے فرمایا کہ زنا کرنے والے زانی اور زنا کرنے والی زانیا رنڈی کی شرمگا اس کے منہ پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس منہ سے اس شرمگا سے ایک گندا مواد نکلے گا قیامت کے دن سارے لوگ اس رنڈی کو پہچان لیں گے اس زانی کو پہچان لیں گے جہنم میں ڈالا جائے گا سارے جہنمی اس رنڈی سے پناہ مانگیں گے اس زانی سے پناہ مانگیں گے اے داڑی منڈانے والوں اے علماء کو حکارت سے دیکھنے والوں اے حفاظ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں آ امریکہ جانے جا کر ڈگری حاصل کر کر آنے والے کی قدر و قیمت تمہارے پاس ہے کمپیوٹر کے باہر کی قیمت تمہارے پاس ہے انٹرنیٹ کے اندر انگلیاں چلانے والے کی قیمت آپ کے پاس ہے بلڈنگ تعمیر کرنے والے کی قیمت آپ کے پاس ہے ڈاکٹر اور ڈاکو کی قیمت آپ کے پاس ہے حافظوں کو تم نے کیا کیا اماموں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے ملاؤں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے مدرسوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے محتمیموں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے چند حاصل کرنے والوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے اخلاق سے پیش آتے ہو تمہارے گھر کے اندر اگر چار لڑکے اور ایک خوبصورت لڑکی ہو اللہ نے مال دیا ہو اللہ نے دولت دی ہو اللہ نے روپیہ دیا ہو اللہ نے بنگلہ دیا ہو اللہ نے کوٹی دی ہو اللہ نے پراپرٹی دی ہو اللہ نے سب کچھ دیا ہو اور لڑکی کو حسن بھی دیا ہو آپ نے ایک جو ہے دلال سے کہا کہ میرے لیے ایک اچھا سا داماد ڈھونڈو وہ دلال ایک دن تین مہینے ایک سال چکر کاٹتا رہا اور اس کے بعد اس نے آ کر لڑکی کے باپ سے کہا ایک معذر میری نگاہ میں بہت اچھا ہے ایک ملا میری نگاہ میں بہت اچھا ہے ایک مدرسے کا محتمن میری نگاہ میں ایک مسجد کا امام میری نگاہ میں ہے اللہ کے لیے بتائیے کہ آپ کا اس دلال کے ساتھ رویہ کیا ہوگا اس دلال کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوگا آپ کہیں گے میری بیٹی اتنی گئی گزری نہیں کہ کسی معذین کے حوالے کر دو کسی ملا کے حوالے کر دو کسی محتمیم کے حوالے کر دو اور کسی فقیر کے حوالے کر دو ساری زندگی یوں ہی میرے گھر میں بیٹی رہے گی لیکن میں ملا کے حوالے نہیں کروں گا معذم کے حوالے نہیں کروں گا اے قوم کے لوگوں تم نے ملا کو کیا سمجھ رکھا ہے مولوی کو کیا سمجھ رکھا ہے یہ ہندوستان آزاد ملک ہے انگریز تو چلا گیا انگریزیت گئی نہیں فرعون چلا گیا فرونیت نہیں گئی قارون مر گیا اور اس کی کنجوسی نہیں گئی آزاد ہیں کرو تم زانیوں سے محبت کرو تم شرابیوں سے محبت کرو تم سیاسی کتوں سے محبت کرو ہاں تمہاری اور میری موت کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے تمہیں بھی مر کر اسی قبرستان میں جانا ہے مجھے بھی مر کر اسی قبرستان میں جانا ہے قیامت کے دن تمہارا اور میرا میدان محشر الگ نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہاری اور میری عدالت الگ نہیں ہوگی قیامت کے دن تمہارا اور میرا میزان الگ نہیں ہوگا دیکھ لے گا مدرسے کا بلا دیکھ لے گا مدرسے کا مولوی دیکھ لے گا وہ معصوم نوجوان جس کے سینے میں گیتا نہیں ہے جس کے سینے میں بائبل نہیں ہے جس کے سینے میں لتا اور جو ہے رفیع کے گانے نہیں ہیں جس کے سینے کے اندر جو ہے لنگے اور چولی کے گالے نہیں ہیں جس کے سینے کے اندر سیکسی غزل نہیں ہے جس کے سینے کے اندر ڈرامے اور افسانے نہیں ہیں بلکہ کروڑوں دلوں کو کھنگال کر میرے رب نے کہا ہاں یہ سینا وہ ہے کہ جس کے اندر میرا کلام آ سکتا ہے یہ سینا وہ ہے جس میں میرے کلام کی سات منزلیں آ سکتی ہیں یہ سینا وہ ہے جس میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں آ سکتی ہیں یہ سینا وہ ہے جس میں ایک سو چودہ صورتیں آ سکتی ہیں آج تم نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا آئیے کوئی فاصلہ نہیں چودہ سو تیس سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سعید سعید الجن شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وسا تو کہا میں اور قیامت یہ دونوں انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں آخا جو قیامت ابھی نہیں آئی دونوں انگلیوں کی تجویز دی تیری اور میری قیامت میں اس سے کم فاصلہ ہے بہت جلد انشاءاللہ تیری اور میری ملاقات میدان میں شرم ہوگی تیری اور میری ملاقات حوض کوسر کے پاس ہوگی تیری اور میری ملاقات عرش کے قریب ہوگی تیری اور میری ملاقات امت محمدیہ کے صفوف کے اندر ہوں گی دیکھیں گے کہ دنیا میں جن کتوں سے تو محبت کیا کرتا تھا دنیا کے اندر جن زانیوں سے محبت کرتا تھا یہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے یہ زمین آسمان تک جا سکتی ہے یہ پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑ سکتے ہیں سمندر میں آگ لگ سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مرد بچہ جم سکتا ہے عورت مرد کا کام کر سکتی ہے جانور انسانوں کا کام کر سکتا ہے سب کچھ ممکن ہے سب کچھ ممکن ہے لیکن میرے آقا جھوٹ کہیں یہ ناممکن ہے اگر کوئی مانے گا اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اس کی بیوی حرام ہو جائے گی میرے آقا نے سچ کہا یہ زمین اگر بول سکتی ہے تو گواہی دے گی اور اس مجمع کے اندر جو فرشتے پر پھیلائے ہوئے ان حفاظ کرام کے احترام میں اکرام میں اجلال میں اگر نظر آ سکتے ہیں تو دیکھو یہ فرشتے ہیں یہ پر پھیلائے ہوئے ہیں یہ فرشتے سیاسی کتوں کی محفل میں نہیں آتے یہ فرشتے زانیوں کے محفل میں نہیں آتے یہ فرشتے رنڈی خانے میں نہیں آتے یہ فرشتے سیاسی بھاشن کے اندر نہیں آتے یہ فرشتے ان حفاظ کرام کے اکرام میں اجلال میں آئے ہوئے ہیں یہ فرشتے یہاں سے لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے اللہ پوچھے گا کہاں گئے تھے اللہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اے باری تالا وہاں اکتیس استاد گرام جو ہے فارغ ہو رہے تھے دستار فضیلت دی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہو رہی تھی اے اللہ تیری جنت اور تیری جہنم کی بات ہو رہی تھی اللہ فرمائیں گے انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں کہیں گے اللہ تم گواہ رہنا میری عزت اور جلالت کی قسم اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں نے ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے کوئی ایسی مجلس لاؤ قوالی کی مجلس لاؤ لاؤ ابیتاب کی مجلس لاؤ شاہ رخ خان کی مجلس لاؤ کسی رنڈی کی محفل لاؤ کسی رنڈوے کی محفل لاؤ کسی ایم پی کی محفل لاؤ کسی وزیر دفاع کی محفل لاؤ کسی وزیر مالیات کی محفل لاؤ ہے دم ہے طاقت یا معاشر الجن ول انسطتا تم ان تنفزو میں نہ تاری سواوات ول ارضی تنفظو لنفظو نہ اللہ بھی سلطان تم نہیں تمہارے گڑے ہوئے ماں باپ کو قبروں سے اکھاڑ لو تم نہیں قیامت تک آنے والی تمہاری نسلوں کو بلا لو تم نہیں تمہارے جنات تمہارے شیاتی سب کو بلا لو اور ایسی محفل کی مثال پیش کر کے دکھاؤ تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اے داڑی مڈانے والوں اے سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والوں دنیا کے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والوں مدارس مساجد کی طرف حقارت کی نگاہ دیکھنے والوں قیامت دور نہیں ہے قیامت دور نہیں ہے اب ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے اب برین ٹیومر کی بیماری ہے اب بی پی کی بیماری ہے اب شوگر کی بیماری ہے اب ریل آپس میں ٹکراتے ہیں اب ہائی وے میں کتے کی موت آتی ہے اب گاڑیاں آپس کے اندر جو ہے حادثے کا شکار ہوتی ہیں اب بیٹھے بیٹھے آدمی لڑک کر سو جاتا ہے اب جو ہے آدمی زہریلا کھانا کھا کر زہریلی سانس لے کر مر جاتا ہے اب سام کاٹتا ہے اب بچھو ڈنستا ہے اب جانور ستاتے ہیں موت میں اور مجھ میں اور موت میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہیں فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا داڑھی وڈو فیصلہ ہوگا دنیا کے پجاریوں فیصلہ ہوگا دنیا کے کتوں کہ تم کس کے ساتھ ہوگے اور یہ ملا کس کے ساتھ ہوگا یہ لکھ کر رکھ لینا ملا عثمان غنی کے خون کی چھیٹے اس ملا کے پیمن لگے کپڑے پر اڑ رہے ہوں گے اور اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی جنت کی ہورے اس پر رش کر رہی ہوں گی یہ ملا بلال حقیقی کے ساتھ ہوگا یہ ملا حضرت ابو ہریرا کے ساتھ ہوگا یہ ملا سفا کے چبوترے کے مہمانوں کے ساتھ ہوگا یہ ملا حضرت طلحہ اور حضرت زبان زبیر کے ساتھ ہوگا یہ ملا اصاب بدر کے ساتھ ہوگا یہ ملا اصاب عہد کے ساتھ ہوگا اور داڑھی منڈانے امریکہ کی پوجا کرنے والوں کا چاٹنے انشاءاللہ یہ ملا دیکھے گا یہ مولوی دیکھے گا یہ مدرسہ دیکھے گا کہ جن کی تم اتباع کیا کرتے تھے اور اتباع کر کر نقش قدم پر چل کر جسے تم فخر سمجھتے تھے ماڈرن زندگی ہائی فائی زندگی اور رائل فیملی اپنے آپ کو کہتے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے حبیب جھوٹ نہیں کہتے آپ نے فرمایا المرو ما من احبا کہ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یہ داڑی منڈا چہرہ نہ آدم کا تھا نہ نوح کا تھا نہ شیش کا تھا نہ لوت کا تھا نہ عیسا کا تھا نہ موسا کا تھا علیہ وسلام نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صدیق کا نہ فاروق کا نہ طلحہ کا نہ زبیر کا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا ابو جہل جیسا کمینہ بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھ رکھتا تھا ابو لہب جیسا ملون بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا تھا فرعون کے بارے میں تاریخ لکھی گئی ہے کہ بردانیت کا ثبوت دے کر اس کے چہرے پر ایک مشت داڑھی تھی تجھے کیا تھا میرے حبیب کے چہرے سے تجھے کیا دشمنی تھی صدیق اور فاروق کے چہرے سے تجھے کیا برا لگا آج تجھے بتانا پڑے گا ان زانیوں کے چہروں میں تجھے کون سا حسن نظر آیا ان بدماشوں کے چہروں میں ان لٹیروں کے چہروں میں تجھے وہ کیا خوبصورتی نظر آئی کہ تو آج ایک دشمن رسول بن کر کیا میرے حبیب کے چہرے پر تھوکے گا ایک دشمن صحابہ بن کر شیعہ کتا بن کر صدیق و فاروق کے چہرے پر تھوکے گا ایک مشرق اور یہودی اور عیسائی کتا بن کر سوالات امبیا علیہ مسلط وسلام کے چہرے پر تھوکے گا آج تجھے بتانا پڑے گا کہ داڑھی نکال کر اسرائیل نے تجھے کون سا انعام دیا امریکہ نے تجھے کون سا میڈل دیا نبی سے بغاوت کر کر تجھے کیا ملا نبی کے چہرے کی مخالفت کر کر تجھے کیا ملا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں آقا تشریف فرماتے جان چاند اپنے حسن پر ماتم کر رہا ہے کبھی نے تو نے نہیں جانا اسلام کی قیمت کو تو نے نہیں پہچانا نبی کے چہرے کے حسن کو نالائک تجھے کیا ملتا ہے آ تو بتا تو صحیح میرے محبوب کے چہرے میں کیا عیب تھا تجھے بتانا پڑے گا داڑھی بڑھانے والے تجھے بتانا پڑے گا نبی کے سنتوں کے جنازہ نکالنے والے تجھے بتانا پڑے گا گھروں کو فلمی ماحول دینے والے تجھے بتانا پڑے گا سمیا زینب ام سلمہ ام کلثوم ام کلسوم حامی نام رکھ کر رنڈیوں کا لباس دینے والے ان کا نقاب اتارنے والے ان کا حجاب اتارنے والے آج میں تجھے جانے نہیں دوں گا اگر تو چلا بھی جائے گا تیرے گھر کا پیچھا کروں گا اور وہاں سے جائے گا تیرے جنازے کا پیچھا کروں گا وہاں سے جائے گا تیرے قبر کا پیچھا کروں گا وہاں سے جائے گا میں محشر میں دامن پکڑ کر آخا کے دربار میں پیش کروں گا آخا میں نے آپ کے چہرے کے حسن کو بتایا تھا میں نے قرآن کی طاقت کو بتایا تھا آخا میں نے اسلام کے پاور کو بتایا تھا آخا میں نے بتایا تھا مسلمان کون ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ سنپا ان شاء اللہ تو سیاسی کتوں سے تعلق رکھے تو پولیس انفلس رکھے ملٹری سے تیرا تعلق ہو لکھ کر رکھ لے جب میں آقا کو آقا کے دربار میں پیش کروں گا تیرے داڑی مڑے چہرے کے ساتھ تیرے عیسائی لباس کے ساتھ تیری انگریزی تہذیب و تمدن کے ساتھ تیری امریکی کتے کے ہاتھ میں دامن پکڑے ہوئے کے ساتھ آقا ضرور کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قومی حادل قرآن محجورہ اے اللہ آج یہ میرے پاس حوض کے پاس حوض کی بھی مانگنے آیا ہے شفاعت کا پروانہ مانگنے آیا ہے وقال رسول یا ربی ان قومی تقزو حاضل قرآن محجورا ہاں ہاں اسے مولوی نے بتا دیا تھا کہ قرآن کیا ہوتا ہے مولوی کیا ہوتا ہے مدرسہ کیا ہوتا ہے حافظ کیا ہوتا ہے اور سنت کیا ہوتی ہے مکہ کیا ہے مدینہ کیا ہے امریکہ کیا ہے برطانیہ کیا ہے تو قرآن کہے گا تجھے دامن پکڑ کر الم یاتی کم نظیر کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہاں ہاں میں ڈرانے والا بن کر تیرے پاس آیا ہوں اے مردود تو داڑھی منڈے چہرے کے ساتھ میرے محبوب کی شفاعت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا اے مردود تو اس لباس کے ساتھ اس کلچر کے ساتھ میرے نبی کے حوض کوثر کوثر کے پاس حوض کا گھوٹ تجھے نہیں مل سکتا میں مردود تو آدم کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا تو حضرت نوح کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا تو حضرت لوت کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا تو حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا ہو ہو جائے جائے جائے گا گا گا تو حضرت موسا کے پاس آخر کار تو آقا کے پاس آئے گا آقا فرمائیں گے سو لکم سو قد لکم اے مردودو نکل جاؤ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ان مفتیان کرام کو حق ہے کہ میرا دامن پکڑے اور میرے جسم کے پرکچھے اڑا دے اور جسم کے ٹکڑے کر کر کسی آپ کے اس علاقے کے کتے کے حوالے کر دے کیا یہ حدیث کے الفاظ نہیں وہ آخا جس نے تائف کی سرزمین میں پتھر پھینکنے والوں کو معاف کیا وہ آخا جس نے مکے کی سرزمین کے اندر کاٹا ڈالنے والوں کو معاف کیا وہ آخا جو آپ کی بیٹی کے قتل کے درپے تھے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی وہ آخا فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا تصریب اذهبوا انتم الطلقاء اے لوگوں چلے جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو ایک ایک قاتل کو ایک ایک بدباش کو ایک ایک دشمن کو آپ نے معافی کا پروانہ دیا حضرت ابو سفیان ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح مکہ کے موقع پر آخا میرا مواخذہ کرے ڈر رہے تھے آخا نے فرمایا جو اللہ کے کعبے کے حرم میں آئے گا جو حتیم کے اندر آئے گا جو گلا سے کعبہ پکڑے گا جو جو ہے نیزان کے پاس آئے گا اور حضرت کے پاس آئے گا جو کے دروازے کے پاس ملتظم کے پاس آئے گا اس کے لیے معافی پھر آقا نے فرمایا من دخلا دارا سفیان فہوا عامر کہ ابو سفیان یقیناً اس سے پہلے اسلام مسلمانوں کا دشمن تھا اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو چکے ہیں ابو سفیان اب صحابی ہو چکے ہیں ابو سفیان کلیما کے دل دادا ہو چکے ہیں ابو سفیان اب نبی کے عاشق ہو چکے ہیں کعبے میں جانے سے جیسے امن ملتا ہے ابو سفیان کے گھر میں جانے سے بھی امن مل جائے گا جو آخا اس جیسے کٹر دشمن کے گھر میں جانے پر امن کا پروانہ دیا اے داڑی والوں کیا آقا کو تم سے دشمنی تھی کہ میدان میں حوض کوثر میں جب سوالات پیغمبر تمہیں پناہ دینے سے انکار کر دیں گے تب کہیں گے سو کن لکھو سو کن لکھن دینی بادی کہ جس نے میرے دین کو میرے بات بدل دیا یہ چہرہ آقا نے نہیں دیا تھا یہ لباس نے نہیں دیا تھا یہ کلچر آقا نے نہیں دیا تھا یہ تہذیب آقا نے نہیں دی تھی یہ شادی بیاہ کے طریقے آقا نے نہیں دیے تھے یہ گھروں کی کیفیت آقا نے نہیں دی تھی یہ مال و محبت مان اور دولت کی پوجا آقا نے نہیں دی تھی کہاں جاؤ گے مسلمانوں کہاں جاؤ گے دنیا تھوک رہی ہے امریکہ گالیاں دے رہا ہے برطانیہ دہشت گرد کر رہا کہہ رہا ہے اور ہندوستان دیش وروگی کہہ رہا ہے جس کی تم چاٹ رہے ہو اور جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تم دہشت گرد ہو تم دیش وروگی ہو تم جو ہے ڈاکو ہو تم لٹیرے ہو ایئرپورٹ کے اندر اوروں کو کپڑوں کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے داڑھی والوں کو اور امانا والوں کو پگڑی والوں کو جبا والوں کو دستار والوں کو ان کے کپڑے مادرزات برہنا کر کر ان کی چیکنگ کی جاتی ہے امریکہ اور برطانیہ کے ایئرپورٹوں کے اندر کوئی عزت نہیں ہے تیری تو نبی کی نگاہوں سے گرا تو قرآن کی نگاہ سے گرا تو جبرائیل کی نگاہ سے گرا تو اللہ کی نگاہ سے گرا تو تجھے یہودی نے بھی گرا دیا تجھے عیسائی نے بھی گرا دیا تجھے امریکہ نے بھی گرا دیا تجھے برطانیہ بھی گرا دیا تجھے رام کے پجاریوں نے گرا دیا تجھے لکشمن اور سیتا کے پجاری بھائیوں نے گرا دیا تجھے گو ماتا کا پیشاب پینے والوں نے بھی گرا دیا کوئی عزت نہیں آ میرا اللہ کہتا ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی ولا آ کام ہاتھتا ہے ایسا غیروں کا میں عزت غیروں کی تہذیب غیروں کے طور طریقے اور غیروں کی مال و دولت کو اپنانے میں عزت ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی وہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے اور عزت اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے جو تو کر رہا ہے میرے بھائی بہت دور نکل چکا ہے بہت دور دنیا کی پوجا میں تو نکل چکا ہے اب تیری واپسی کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں کل اللہ میرا پوچھے گا انمیا کی کم نظیر کیا تیرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ صاحب داڑھی منڈانے کی برائی کا ہی مجھے نہیں تھا تو نہیں کہہ سکتا بے پردگی کا مجھے جو ہے مذمت اس کی میرے پاس نہیں تھی تو نہیں کہہ سکتا کہ سود کا انجام کیا ہے رشوت کا انجام کیا ہے حرام حرامخوری کا انجام کیا ہے گھر میں ماں بہنوں اور بہو اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بوڑھا دادا اور نانا ایک ننگی فلم دیکھنے کا انجام کیا ہے تو نہیں کہہ سکتا کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سورے ملک کے پہلے رکو میں میرے رب نے کہا المیاتی کو نظیر کیا تیرے پاس بنگلور کا کوئی ملا نہیں آیا تھا کیا تیرے پاس مدرسہ نہیں تھا کیا تیرے پاس دارالتا نہیں تھا کیا تیرے پاس مولوی نہیں تھا کیا تیرے پاس خطبہ نہیں تھا کیا تیرے پاس میلاد اور سیرت کا جلسہ نہیں تھا المیاتی کم نظیر تو کہے گا ہاں کیوں نہیں میرے پاس ڈرانے والا آیا دبنا نزل اللہ من نہیں یہ مولوی جھوٹ کہتا ہے یہ چندہ حاصل کرنے کے لیے یہ مدرسے کی عمارت بنانے کے لیے یہ چرم قربانی لینے کے لیے یہ زکات لینے کے لیے یہ کھیتوں کا اور زری ز لینے کے لیے یہ جھوٹ کہتا ہے وقت زبنا مان ذل اللہ جو تم کہو گے قیامت کے دن یہ کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی مان لے مان لینے کے اندر سلامتی ہے جب دنیا نے تجھے ٹکرا دیا تو دنیا میں عزت نہیں آجا میرے آقا تجھے عزت دینا چاہتے ہیں میرا اللہ کا کعبہ تجھے عزت دینا چاہتا ہے میرا حرم اللہ کا تجھے عزت دینا چاہتا ہے دیکھ آج کافروں کے پاس کیا ہے ہو سکتا ہے سائنس ہو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو ان کے پاس کمپیوٹر ہو ان کے پاس انگریزی ہو ان کے پاس دنیا کی ترقی ہو ان کے پاس جدید آلات ہو مسلمان گھبرانے کی کوئی بات نہیں اگر سائنس آئی تو اس سائنس کو ایجاد کرنے کے لیے علم کس نے دیا دیا اللہ ہی نے دیا عقل کس نے دی اللہ ہی نے دی اور چیزوں میں بننے کے بعد طاقت کس نے دی اللہ ہی نے دی اگر ان میں طاقت ہو ایک مرے ہوئے مچھر کو زندہ کر کر بتائیں اگر ان میں طاقت ہو ایک مری ہوئی مکھی کے اندر حرکت پیدا کر کے دکھائیں جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے جو کچھ ہے اللہ کی طاقت ہے وما تشاؤنا کسا اللہ اللہ میرا اللہ کہتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اے مسلمان گھبرانا نہیں اے مسلمان ڈرنا نہیں ولا تہینو ولا تحزنو کوئی غم کرنا کی بات نہیں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں آ ہمارے پاس اللہ کا کعبہ ہے بش سو مرتبہ جنم لے کر میرے اللہ کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا ٹونی ملر اپنے باپ داداؤں کو لے کر میرے نبی کے حرم میں نہیں آ سکتا مسلمان اللہ کے حرم کو رکھ کر تو ڈر رہا ہے مسلمان ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے گمد قزرہ ہمارے پاس ہے نبی کی روزے کی جالی ہمارے پاس ہے جنت البقی ہمارے پاس ہے بیت المقدس کی چابیاں انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گی بابری مسجد کے اندر دوبارہ اذان گونجے گی مسلمان غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں سائنس تمہیں مبارک ہو زمین کی ٹیکنالوجی تمہیں مبارک ہو راکٹ کی ٹیکنالوجی تمہیں مبارک ہو کمپیوٹر کا علم تمہیں مبارک ہو ہمیں کلام پاک کے ایک سو چودہ صورتیں ہیں ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہمارے پاس سورہ یاسین ہے ہمارے پاس سورہ رحمان ہے ہمارے پاس بخاری ہے ہمارے پاس ترمیزی ہے ہمارے پاس ابو داود ہے ہمارے پاس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے ہیں ہمارے پاس خواجہ ادبیری ہیں ہمارے پاس سلطان بہاؤدین ہیں ہمارے پاس سلطان نظام الدین ہیں ہمارے پاس قاسم نالوتوی ہیں ہمارے پاس فرید الدین گن شکر ہیں ہمارے پاس حضرت اشرف علی تھانوی ہیں ہمارے پاس امداد اللہ مہاجر مکی ہیں ہمارے پاس دیوبند ہے ہمارے پاس بریلی ہے ہمارے پاس ہرمین ہے مسلمان اتنا کچھ رکھ کر تو آج غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے ایک امیر گھرانہ ایک مالدار گھرانہ ایک دولت والا گھرانہ اگر اس کا بچہ کوئی راستے کے اندر فقیر جا رہا ہو اس کے کاسے کو دیکھے اور اس کے برتن کو دیکھے اس کے سوکھی روٹی کے بھیگ کے ٹکڑوں کو دیکھے باپ کا دل دکھتا ہے ماں کا دل اجڑتا ہے ہمارے پاس سب کچھ رکھ کر یہ ہمارا بچہ فقیر کی جھولی کے سوکی روٹی کے ٹکڑوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور باسی کھانے کی طرف اترے ہوئے کھانے کی طرف اور کل اور پرسو کے کھانے کی طرف اس کی نگاہ جا رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے مجھے اور تجھے دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے اللہ کا حرم رکھ کر نبی کا روز رکھ کر کلام پاک رکھ کر حدیث رکھ کر صفا رکھ کر صفا رکھ کر مروا رکھ کر کون ہے کیا جا سکتا ہے بتاؤ اللہ کے لیے کافر جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے کافر ملا جا سکتا ہے مشرق ملا جا سکتا ہے مصطلفہ میں رات گزار سکتا ہے عرفات میں قیام کر سکتا ہے ملا کے ٹینٹ میں قدم رکھ سکتا ہے ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے علماء سے پوچھو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا میں نے قسم کھائی کہ روزہ رکھا اور افطار جنت میں کروں گا کیا کرنا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ریاض الجنہ جہنم میں افطار کر لے جنت کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے نبی کا ممبر ہمارے پاس ہے نبی کا محراب ہمارے پاس ہے کیا تجھے نظر آیا کیا تجھے نبی کے چہرے میں قطع نظر آئی اسلام میں کیا برائی نظر آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو جب زلیخا کے یاروں نے دیکھا اور ان کے سہلیوں نے دیکھا ان کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تانا دینے لگی اے زلیخا تم ملکہ رہ کر عزیز مصر کی بیوی رہ کر ایک غلام پر تو عاشق ہو گئی زلیخا نے کہا وہ غلام اپنے میں کتنا حسن رکھتا ہے اور کتنی خوبصورتی رکھتا ہے اور کتنا حسن و جمال رکھتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح تو اس کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ دسترخوان بچھوایا اور ایک چری دی اور ہاتھ میں سبزی دی حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو وہاں سے گزارا جب جانے لگے ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ جو ان کی سہیلیاں تھی بجائے سبزی کاٹنے کے فروٹ کاٹنے کے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے چہرے کو دیکھ کر انگلیوں کو کاٹ لیا میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتے تو دل کو کاٹ لیتے اپنے گلے پر چھری چلا لیتے ایسے چہرے میں تجھے نظر آیا ایسے چہرے میں تجھے برائی نظر آئی جو صبح سویرے سواد پیغمبروں کی سنت میرے محبوب کی سنت کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے تک تجھے قرار نہیں آتا تجھے اطمینان نہیں آتا آج قسم کھا لے آج قسم کھا لے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے لیکن نبی کی سنت کو اپنے چہرے سے نہیں نکالے گا نبی کی کل نبی کے کلچر تہذیب اور تمدن کو اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا دنیا والوں نے تجھے تھوت دیا ہے دنیا والوں نے تجھے گالی دی ہے آ میرا قرآن کہتا ہے میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے کن تم خیر امتی امت ناس میرا قرآن تجھے خیر امت کا لقب دیتا ہے آ کلام پاک کا دوسرا پارا کھولے کا جا اللہ امت امت وسطا میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے تو امت بست ہے تو خیر امت ہے تو خیر امم ہے تو دنیا آ میں تجھے بخاری کھول کر بتاتا ہوں آ میں تجھے ابو داؤد کھول کر بتاتا ہوں تجھے سیاہ ستا کھول کر بتاتا ہوں تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں آخر میں آئے فرمایا اور جنت اپنے لیے حرام کر رکھا ہے کہ جب تک امت محمدیہ نہیں داخل ہوگی نہ آدم کے بچے داخل ہوں گے نہ شیش کی قوم داخل ہوگی نہ عیسا موسا کے بچے داخل ہوں گے کیا تو جانتا ہے مقام کیا تو جانتا ہے اپنے درجے کو کیا تو جانتا ہے تو کون ہے جب پیغمبروں کو جھٹلا دیا جائے گا پیغمبروں کو جب انکار کر دیا جائے گا اور ان کے قوم کے اندر گواہ نہیں ملے گے اللہ تبارک تعالیٰ اس امت محمدیہ کے اندر اس پیغمبر کے حق میں گواہی دینے والے گواہوں کو پیدا کریں گے آ میں تجھے بتاتا ہوں کون سی حدیث کی کتاب ہے پکڑ ان علماء کے دامن کو تو جاتا ہے سیٹ کے ایوانوں کے اندر سیاسی کتوں کے محلوں کے اندر آ کبھی ان بوریوں کی طرف آ کبھی ان پھٹے پرانے بستروں کی طرف آ تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا کہ تیرے ملک پر عذاب آنے والا ہوتا ہے تیرے علاقے میں زنا کی وجہ سے عذاب آنے والا ہوتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ قوم لوٹ کی طرح جاؤ اس سرزمین کو اٹھاؤ اور پلٹ کر رکھ دو حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے چور جب چوری کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اللہ کا عذاب اس کے قریب آ جاتا ہے اے زانی اگر تو بچا ہوا ہے اے داڑھی بڑے اگر تو بچا ہوا ہے اے چور اچکے اگر تو بچا ہوا ہے ان ملاؤں کے سطح میں بچا ہوا ہے جب یہ مدرسے کا ننا منا بچہ جب جنوری اور دسمبر کی کڑاکے کی سردی کے اندر زانی زنا کر کر بغیر غسل کے سو رہا ہوتا ہے آسمان سے فیصلے اس زمین پر آتے ہیں زمین کے الٹنے کے پلٹنے کے اور جب اس سے کا اللہ بیت لے کر لکڑی لے کر ہاتھ میں جب بچے کو جگاتا ہے اور بچہ آنکھوں کو مل کر جاتا ہے اور وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب کلام پاک کو کھولتا ہے علی فلام مین کتاب اللہ رہی وسیع کہ علی فلام مین یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے جب اس الفاظ عرض سے ٹکراتے ہیں آسمانوں سے ٹکراتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ جس علاقے کے اندر ایک معصوم ننا منا بچہ میرے کتاب کی تلاوت کرتا ہے قاضانی اپنے زنا میں مست ہے شرابی اپنے شراب کے نشے میں چور چور ہے اور سیاسی کتے دولت گنتے گنتے سو چکے ہیں اس بچے کے کلام پاک کے سبقے میں میرے رب کی قسم اللہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ معصوم بچہ قرآن پڑھے میں اس علاقے کو عذاب نہیں دے سکتا تو بچا ہوا ہے ان مدرسوں کے سبقے میں باعزید گستامی رحمت اللہ علیہ ایک ملحص سے آمنا سامنا ہوا بہت مناظرہ کیا بہت لل لال کیا حجتیں کی آخر کار مباہلے پر آ گیا مباہلا کہتے ہیں جب علمی حجت کو نہیں مانا جاتا بات چیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا مناظرہ کیا جاتا ہے مناظرے کو نہیں مانتا تو دونوں جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ ہم میں جو برا ہے اور باطل پر ہے اے اللہ اس کو تباہ کر دے اے اللہ تو اس کو برباد کر دے اے اللہ آسمان سے آگ نازل کر کر اس کو بھسم کر دے جلا کر خاکستر کر دے ملحد ماننے کے لیے تیار نہیں تھا آخر کار عزیز مستانی رحمت اللہ علیہ اور ان کا مناظرہ ہوا اور مناظرہ جب ختم ہو گیا اس سے بھی بات اس نے نہیں مانی مباہلے کی طرف آ گئے کہا آپ کو روشن کیا جائے گا تمہارا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ اس کے اندر داخل کیا جائے گا جو باطل مذہب پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو جلا دیں گے اگر ملحد باطل ہے اس کا ہاتھ جل جائے گا اگر باض مستی حق پر نہیں ہے تو ان کا ہاتھ جل جائے گا ہاتھ دونوں نے پکڑا اور ہاتھ کے اندر داخل کیا وقت جو مقررہ تھا وہ ختم ہوا اور دونوں ہاتھ جب نکلے لوگوں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ صحیح سالم ملحد کا ہاتھ بھی جلا نہیں اور باعزی مستعمی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ بھی جلا نہیں خاکستر نہیں ہوا اب بازی بستانی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اے اللہ مجھے زلیل کر دیتا مجھے تباہ کر دیتا مجھے برباد کر دیتا آج مسلمان اسوا ہے آج اسلام شرمندہ ہے مولا تو نے کیا کام کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا اے با بستانی کیا نہیں دیکھتا کہ اس ملحد کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا جب تک اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں رہے گا میری عزت و جلالت کی قسم دنیا کی کوئی آگ اس کو نہیں جلا سکتی نہ سیاسی کتے تمہیں بچائیں گے نہ فلم کے زانی تمہیں بچائیں گے نہ تمہارا مال تمہیں بچائے گا نہ تمہاری دولت تمہیں بچائے گی مال بچانا ہوتا قانون کو بچاتا اور حکومت بچانی ہوتی فرعون کو بچاتی وزارت بچانی ہوتی حامان کو بچاتی اور سلطنت بچانی ہوتی تو نمرود کو بچاتی میرے دوست میرے یار مان لے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہاں تو چلا گیا کس کتے نے تجھے اچک لیا کون سے دھوکے کے اندر تو مبتلا ہو گیا آ کعبہ تجھے بلا رہا ہے آ تجھے بلا بلا رہا رہا ہے آ گمد ہے اے دین کے محافظ اے دین کے محافظ آج عائشہ فاطمہ نام رکھنے والی لڑکیوں کی آبرو نیلاب ہو رہی ہے گھروں کے کتوں کو مکھن یہ کتے کھلا رہے ہیں آج بو کے اندر آج جو ہے فلسطین کے اندر آج فاطمہ اور سمیہ نام کے لڑکوں کی عزت آبرو کو لوٹا جا رہا ہے یہ یہودی کتے ان کے جسم سے کھلواڑا کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے انسانیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے ان بدماشوں کے جو کوسو کے اندر لبنان کے اندر سوڈان کے اندر فلسطین کے اندر جنہوں نے ہماری ماں کی آبرو کو لوٹا جنہوں نے گجرات کی سرزمین کے اندر ایک عاملہ عورت جو دعائیاں دیتی رہی اپنے پیٹ کے معصوم بچے کا واسطہ دیتی رہی اور ہاتھ جوڑتی رہی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو تیرے شور اس کے پیٹ کے اندر چبایا گیا اور حمل کے بچے کو ہوا کے اندر اڑایا گیا اور ترشول کے اندر اس حمل کو چبو کر سنکتے ہوئے شولوں کے حوالے کیا گیا کن زامیوں کے تو نقل کرتا ہے کن حرامیوں کی تو نقالی کرتا ہے ایک کتے کے پکڑتا تو کامیاب ہو جاتا ایک سور کے نقشے قدم پر چلتا تو کامیاب ہو جاتا یہ وہ قوم ہے کہ جس کو میرے رب نے کہا ضروری وہ ارے بے من اللہ اے میرے اللہ کی قسم ان پر ہمیشہ لانت ہے ان پر خدا کا غضب ہے ان پر خدا کی پھٹکار ہے کتا اللہ کی مخلوق ہے سور اللہ کی مخلوق ہے گدا اللہ کی مخلوق ہے ان کے پیٹ پر سوار ہوتا انشاءاللہ منزل ملنے کی امید ہوتی یہ فلمی ہیرو یہ کلاکار یہ اداکار یہ امریکی کتے نہ تجھے دنیا کے رکھیں گے نہ تجھے آخرت کے رکھیں گے آ نبی کا روزہ بلا رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تو کچھ نہیں کر پائے گا تیرا کلیجا ٹھنڈا نہیں ہوگا تجھے سینا سے کچھ نہیں ملے گا تجھے داڑھی بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا تجھے پیر بہنوں کا برخا نکالنے سے کچھ نہیں ملے گا آجا آجا عائشہ کے گھرانے میں عزت ہے فاطمہ کے گھرانے میں عزت ہے زینب کا گھرانا تجھے بلا رہا ہے فاطمہ کا گھرانا تجھے بلا رہا ہے اگر عزت ہوتی میرا رب تاج محل سے زیادہ قیمتی گھر بیت الخلا بنا کر میرے میرے کو دیتا محبوب میرے محبوب کو دیتا نہیں دنیا کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے میرے فرماتے ہیں سات زمین اور سات آسمان اللہ کے یہاں پچھر کے پر کے برابر کی حقیقت نہیں رکھتے نوجوان کہاں چلا گیا اے پکے کے محافظ اے کعبے کے محافظ اے قرآن کے محافظ آج اکیلے رہتے ہوئے کعبے کی توہین ہو رہی ہے امریکہ کی سرزمین کے اندر ان یہودی یہ نسارا کے اسلام اور مسلمان کے دشمن کعبے کی شکل کے اندر شراب خانہ بنا کر رڈیوں کا ناچ رہے رڈیوں کا ناچ نچوا رہے میرے محبوب زندہ ہوتے تو کیا آج ان حرابیوں کی ہمت ہوتی بدر کے صحابہ ہوتے ان حرابیوں کی ہمت ہوتی آج حسن ہوتے آج حسین ہوتے کعبے کی شکل کا شراب خانہ بنا کر رڈیوں کو نچوایا جا رہا ہے آج فلم کے گانے سبحان اللہ الحمدللہ کے بول بول کر رنڈی سینا اچھال رہی ہے شرم کا اچھال رہی ہے کیا ہو گیا کافی بڑا کیا ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ المکرمہ گئے اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے وجود کو ختم کر دیا گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کلام پاک کا چھبیسواں پارہ سورہ فتح کا تیسرا رکو تو کھول کر دیکھ لے کہ لقد رضی اللہ انل و اس یوایون کا تخت شجرا میرے اور آپ کے کائنات کے مولا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کو بلا کر موت پر بیعت کی کہا کہ میرے ایک صحابی کو ان کافروں نے قتل کر دیا ایک صحابی کو قتل کرنے پر سینکڑوں صحابہ کو موت کی لی آج ہزاروں نوجوان قید بند کی زندگی گزار رہے ہیں پانی پوچھنے پر پیشاب دیا جاتا ہے کھانا پوچھنے پر پاخانہ دیا جاتا ہے کلام پاک ان کے سامنے گولیوں سے اس کے برقچے اڑائے جاتے ہیں کلام پاک کے اور کے پٹاخے بنا کر ان کو جلایا جاتا ہے کلام پاک کو پیروں تلے رونا جاتا ہے اے کعبہ کے بہت اے قرآن کے محافظ تو کہاں چلا گیا تو کہاں چلا گیا آج تجھے اللہ کا قرآن چیت چیخ کر بلا رہا ہے تجھے تجھے تجھے تجھے تجھے میرا نبی کا حرم گمبد جنت ریاض الجنہ صفا کر بلا رہا ہے وہ صفا کی پہاڑی جس پر کھڑے ہو کر تیرے اور میرے آخا کائنات کے مولا نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کے اس طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے خدا کا قہر آئے گا خدا کا عذاب آئے گا آج وہ صفا کہہ رہا ہے عذاب عذاب آ چکا ہے قہر آ چکا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تباہی اور بربادی کا فیصلہ مقدر کر چکے ہیں لوٹ جا لوٹ جا میرے بھائی لوٹ جا یہ فلم والے کچھ نہیں کریں گے تیری ماں کی آبرو کو لٹائیں گے تیری بیٹی کی حیا کا نیلام کریں گے شرم اور حیا کی چادر کو داغدار کریں گے ماں مانی رہے گی میرے آقا نے تیری ماں کو کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے میرے آقا نے تیری بیوی کو کہا یہ تیرا آدھا ایمان ہے میرے میرے آقا نے تیری بہن کو کہا کے بھائی کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائے گی میرے آقا نے تیری بیٹی کو کہا کہ ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر یہ جنت میں لے جائے گی صحابی نے کہا کسی کے بیٹے پیدا ہوئے لیکن پیٹ میں لڑکی کا حمل تھا حمل گر گیا ابھی بچی پیدا نہیں ہوئی آخا نے کہا آخا نے فرمایا یہ لڑکی اتنی بابرکت ہے کہ گرا ہوا لڑکی کا حمل ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا اتنی برکتیں رکھنے والی قوم اتنی رحمتیں رکھنے والی قوم کہاں تو چلی گئی کون تجھے کتے لے گیا کون تجھے شراب کے جھوٹے برتن دلوانے لے گیا آ کعبہ بلا رہا ہے آ صفا بلا رہا ہے آ مروا بلا رہا ہے آج قرآن چیخ رہا ہے بابری مسجد چیخ رہی ہے بیت المقدس چیخ رہے ہیں لبنان کے چھوٹے معصوم کلیوں جیسے بچے کو کوئی قصور نہیں ہے ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ زمین کس جرم کے اندر تم پر بمباری کی گئی ان فلسطین کے ان افغانستان کے ان عراق کے اس کے اس سوڈان کے معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے ان کو مرجھا دیا گیا ان کو مسل دیا گیا ان بچوں کو تیرے خون کی ضرورت ہے تو سلیمہ کی قطار میں کھڑا ہوا ہے میرے آخا اس فلم کی لانت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے تو شراب کے پیالوں کی زینت بنا ہوا ہے میرے آقا شراب کے برتنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے تو ناچ گانوں کا دیوانہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک قوم رات کو ناچ گانا دیکھ رہی ہوگی صبح میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہرے کو کتوں اور سوروں کے چہروں میں بدل کر رکھ دیں گے کیا تجھے کتے کے چہرے پسند ہیں کیا تجھے سوروں کے چہرے پسند ہیں کیا تجھے میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں کیا تجھے صدیق و فاروق کا چہرہ پسند نہیں بلیوں میں کس بلی نے داڑھی کو مڈایا خطبوں میں کس قطب نے داڑھی کو مڈایا اختار میں کس ابدال نے داڑھی کو مڈایا شہدا میں کس شہید نے داڑھی کو مڈایا مفسروں میں کس مفسر نے داڑھی کو مڈایا محدثوں میں کس محدث نے داڑھی کو مڈایا کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے نبی کی سنت کو پیشاب کھانے میں ڈال کر تو بہت دور چلا گیا اے کابے کے محافظ اے قرآن کے محافظ بہت دور چلا گیا تجھے ان بھیڑیوں نے اچک لیا ان کتوں نے اچک لیا ان درندوں نے تجھے دھوکہ دے دیا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ بنگلہ یہ کوٹھی یہ کھیت یہ کھلیان یہ مال یہ تجوری دولت ہے کفن میں لپٹا جائے گا ایک مال تیرے ساتھ نہیں آئے گا انگوٹھی تیری ساتھ نہیں آئے گی ہاتھ کی گھڑی تیرے ساتھ نہیں آئے گی تیری اولاد نہیں آئے گی تیری بیوی نہیں آئے گی یہ نماز یہ روزہ یہ تخوا یہ یہ جو ہے قرآن اور یہ مدرسوں کا تعاون ساتھ آئے گا آجا میرے بھائی کعبے کے محافظ آجا کعبہ رہا ہے اگر سن سکتا ہے تو سن محمد قدرا تجھے بلا رہا ہے <clears throat> اگر تو سن سکتا ہے تو سن کربلا کی سرزمین تجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے آجا اسلام تیرا لہو مانگ رہا ہے اسلام تیری شہادت کو مانگ رہا ہے اسلام تیری زندگی کو مانگ رہا ہے تیری نوجوانی کو مانگ رہا ہے تیرے بچوں کو ماس اور معاوث کی شکل میں مانگ رہا ہے تیرے نوجوانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت ٹیپو سلطان شہید حضرت خالد ابن ولید حضرت عمر فاروق کی شکل میں مانگ رہا ہے اسلام تیری ماں اور بہنوں کو عائشہ اور خدیجہ کی شکل میں مانگ رہا ہے اسلام تیری بیٹیوں کو فاطمہ اور زینب اور رقیہ کی شکل میں مانگ رہا ہے میرے بھائی عزت میری ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ تباہی ہے یہ بربادی ہے جس طرف تو قدم اٹھا رہا ہے یہ جہنم کی کھائی ہے وہاں لہو ملے گا وہاں پیپ ملے ملے گا گا وہاں وہاں انگارے ملیں گے وہاں سانپ ملیں گے وہاں بچھو ملیں گے وہ سانپ ایک مرتبہ ڈسے گا ستر مرتبہ تو زمین کے اندر دھس جائے گا وہ بچھو ایک مرتبہ مارے گا اور دنیا میں پھوک مارے گا ساری دنیا خس زہر آلود ہو جائے گی وہ جہنم سوئی کے ناکے کے برابر اس کا انگارہ اگر دنیا کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے گا سات زمین اور سات آسمان جل کر ہو جائیں گے آ جنت کی تجھے بلا رہی رہی ہے ہے وہ کہہ میرا مہر ادا کرو اور مجھ سے شادی کرو جنت کی ستر ہزار دنیا کے ایک ادنا مسلمان امتی کے لیے تڑپ رہی ہے تجھے کیا ملاتا ملتا ہے ان جنت کی ہوروں کو تڑپا کر دنیا والوں کو ستایا ماں کا دل دکھایا استاد کا دل دکھایا مدرسے والوں کا دل دل دکھایا علماء کے دل کو ٹھیس پہنچایا اولا اور اولیاء کے پگڑیوں کو تو نے اچھالا اب تجھے جنت کے رضوان کو ٹھیس پہنچا کر تیرے دل کو راحت ملتی ہے جنت کے ہور اور جنت کے غلمان کے ساتھ کھلواڑا کر کر تجھے مزہ ملتا ہے نوجوان ان ان ہیں کے کے جسم اندر پیشاب ہے پاخانہ ہے گندا لہو ہے پیپ ہے جن کو دیکھ کر تو رال ٹپکا رہا ہے وہ جنت کی ہور ہے اگر پھونک دے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم سات سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا ان کا آچل اگر سورج و چاند کے کے سامنے آ جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم سورج اور چاند کی روشنی ستاروں کی چمک مان پڑ جائے گی ان ہوروں کو چھوڑ کر دنیا کی زانیوں کی طرف جا رہا ہے ان غلمان کو چھوڑ کر دنیا کے رنگوں کی طرف جا رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر میں منت کر کر میں سماجت کر کر کاش تو میرے دل کی بات کو سمجھ سکے اگر دنیا میں کوئی ایسا آنا ہو بھائی چڈا لینے نہیں آیا بھائی لفافہ لینے نہیں آیا بھائی دعوت کھانے نہیں آیا میرے دل میں گھٹن ہے میرے دل میں تڑپ ہے میرے نبی نے رویا تھا تیرے لیے فاروق نے رویا تھا تیرے لیے میرے اولیا تڑپے تھے تیرے لیے حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت اللہ آپ کی خبریں مبارک پر نازل فرمائے ایک کافر کا جنازہ گیا رونے لگے ساتھی نے پوچھا آپ کا عزیز ہے آپ کا رشتہ دار ہے تو کہا عزیز وہ رشتہ دار نہیں قیامت کے دن اگر الیاس کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا کہ الیاس رکھ کر مجھ تک نہیں پہنچایا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ لے کر یہ تڑپ لے کر یہ جذبہ لے کر آیا ہوں مان لے قسم کھا لے قسم کھا لے کہ مرتے دب تک نماز کو نہیں چھوڑے گا داڑھی کو نہیں بٹائے گا بے پردگی نہیں کرے گا اور سود نہیں کھائے گا سود کھانے سے ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ ضلع کے برابر ہے رشوت کھانا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے اور جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ داخل کرنے کے مترادف ہے تجھے ماں کی بلاکار کر کر تجھے کچھ نہیں مل سکتا وہ ماں جس کے قدم تلے جنت میرے محبوب نے فرمایا اس کے کپڑے نکال کر اس کے آبرو لوٹنے سے تجھے کیا ملتا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں مدت کرتا ہوں میں سماجت کرتا ہوں بڑوں بڑوں کے سامنے چکا نہیں تمہارے سامنے چکتا ہوں میری ٹوپی تمہاری تمہارے قدموں پر رکھتا ہو میرا بابا تمہارے پیروں پر رکھتا ہو میرے نبی کے دل کو نہ دکھاؤ میرے نبی کے دل کو ٹھیک نہ پہنچاؤ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ نبی روتے روتے آنکھیں سوچ چکی تھی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا اور اللہ سیری رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے وہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے وہ گئے تعبیر پوچھنے کے لیے میں نے نبی کو خواب میں دیکھا روتے روتے آنکھیں سوچ چکی تھی آنکھیں پھول چکی تھی آنکھوں میں درد آ چکا تھا بکے میں تھے بکے میں ابو جہل ستا رہا تھا ابو لہب ستا رہا تھا ادبا ستا رہا تھا ودی نے گئے یہود ستا رہا تھا نصارہ ستا رہے تھے عیسائی ستا رہے تھے منافقین ستا رہے تھے تو ابن اشرف یہودی ستا رہا تھا اب ریاض الجنہ میں ہے اب اپنے روزے میں ہیں وہاں تو راحت سے رہنے دو وہاں تو راحت سے رہنے دو نبی کے دل کو دکھا کر کیا ملتا ہے نبی کے دل کو دکھا کر کیا ملتا ہے نبی کے دل کو دکھاؤ گے میرا رب معاف نہیں کرے گا میرا رب معاف نہیں کرے گا کتوں سے بدتر زندگی گزارو گے اور سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر بہت مرو گے میرا اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے نبی کے دل کے دکانے والے کو معاف نہیں کرتا سیری رحمت کے پاس وہ صاحب گئے اور کہا میرے خواب میں آخا کو دیکھا آخا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور درد سے آنکھوں سے خون کے قطرے نکل رہے تھے اللہ نے کی تعریف یہ بیان کی حدیث میں فرمایا آخا نے سلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس امت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس امت کے لیے اس وہ چہرہ کہ جس کی وجہ سے چاند شرمندہ ہو رہا تھا وہ چہرہ جس کے لیے اور روکل شرمندہ ہو رہے تھے اس امت کے لیے لہو لہم کیا اس امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ایسے تم نہیں بن گئے ایسے تم جو ہے زمین سے اگ نہیں گئے کسی درخت سے گر نہیں گئے آسمان سے تم نہیں گر گئے تمہارے بندے میں میرے نبی نے رویا ہے تمہارے بندے میں میرے نبی نے نوازوں کو شہید کیا ہے تمہارے بندے میں میرے نبی نے تین سو تیرہ کو بدر کے میدان میں جھوکا ہے تمہارے بندے میں مدینے کی کئی عورتیں بیوہ ہوئی ہے تمہارے بندے میں حضرت صاحب کا گھرانہ بیوا ہوا ہے تمہارے بندے میں حضرت جو ہے صاحب کے گھرانے کے بچے یتیم ہوئے ہیں تمہارے بندے میں اصاب بدر اصاب عہد کے گھرانے شہدائے بدر اور شہدائے تبو کے گھرانے کے بچے یتیم ہوئے ہیں بڑے یتیموں کے بعد بڑی بیواؤں کی بے کے بعد تم بنے ہو اور اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے فی سلا آخا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹنڈک نماز میں ہے میرا امتی نماز چھوڑتا ہے میرے آنکھوں میں درد ہوتا ملتا ہے آنکھوں کو درد کر کیا ملتا ہے نبی کے کلیجے کو پہنچا کر حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جو اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں بعض مفسرین نے اور محدثین نے فرمایا اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے بعض مرتبہ ان فرشتوں کو درخواست کرتے ہیں ذرا میرے امت کے نام اعمال تو مجھے دکھا دینا اگر اس امت کے نام اعمال میں تمہارے اور میرے جیسے گنہ گاروں کا تذکرہ ہو داڑی مڈوں کا تذکرہ ہو سوت خوروں کا تذکرہ ہو رشوت خوروں کا تذکرہ ہو یہود و نصارہ کے لہو اور پیپ چاٹنے کا تذکرہ ہو اور قید و بند کے اندر ہمیں جوتے مارنے کا تذکرہ ہو ہمارے منہ پر پیشاب کرنے کا تذکرہ ہو اغیار کے ہمارے منہ پر جوتا مارنے کا تذکرہ ہو ایک قیدی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر قیدی کو بدری قیدی کو ستون سے باندھ دیا گیا آخا تڑپ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آخا آپ کو کوئی مرض تو لائق نہیں ہو گیا کوئی بیماری تو نہیں کوئی تکلیف تو نہیں میرے آقا نے فرمایا نہیں نہ پیٹ کا درد ہے نہ سر درد ہے نہ مجھے بخار ہے مجھے کوئی چیز نہیں اس کے ہاتھ کس کر باندھ دیے گئے ہیں خدا جانے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک بدری قیدی کو مسجد نبوی کے ستون میں ہاتھ باندھ دیے گئے میرے آقا تڑپ اٹھے میرے آقا مچل اٹھے آج جموں کی جیل آج کشمور کشمیر کی جیل آج تہاڑ جیل آج جونپور اور جودھ پور کی جیل آج جو ہے تالابوں میں کی جیل آج ابو غریب جیل کے اندر اس امت کی بیٹیوں کے ساتھ اس امت کے بیٹوں کے ساتھ اس امت کے فرزندوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے خدا نہ کرے میرے آقا کے دربار میں ان کو اگر پیش کیا جائے کیا ملتا ہے میں کعبے کے محافظ کیا ملتا ہے قرآن کے محافظ کیا ملتا ہے اسلام کے محافظ تو بیت المقدس کا محافظ تھا تو بابری مسجد کا محافظ تھا کبھی تجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کبھی تجھے ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کبھی تجھے محمد بن قاسم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کبھی تجھے شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا آج تو کہاں چلا گیا کعبے کے محافظ قرآن بلا رہا ہے یومن بریلی کے جھگڑے کو چھوڑ دے جماعت تبلیغ اور اہل حدیث کے جھگڑے کو چھوڑ دے آ کلمہ بلا رہا ہے آ کعبہ بلا رہا ہے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نوازی بن جا متقی بن جا پرہیزگار بن جا اللہ والا بن جا دیکھ عزت اسی میں ہے کامیابی اسی میں ہے ولا ولا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین میرے اللہ کے قرآن نے کہا کہ گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں سر بلندی ہے ہمارے لیے نصر من اللہ و فتح قریب یہ ہمارے لیے ہے یہ کافروں کے لیے نہیں ہے یہ واشنگٹن والوں کے لیے نہیں ہے یہ آکسفورڈ والوں کے لیے نہیں ہے یہ ناسا والوں کے لیے نہیں ہے یہ کمپیوٹر والوں کے لیے نہیں ہے دیکھ یہ علماء بیٹے ہیں پوچھ انا فتح نہ لکا فتح مبینہ یہ کس کے لیے ہے پوچھ سورہ محمد کہتا ہے یا ان اللہ سب اقدامکم یہ کس کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے کہ انا انسر رسول اللہ ودین امن ما یہ کس کے لیے ہے محمد رسول اللہ ودین ما ہو اشدا والفار رحما بینہم تراہم رکان سجدا یہ کس کے لیے ہے سور فاتحہ کس کے لیے ہے سور بخرا کس کے لیے ہے یہ انا عطینہ کل کوسر کس کے لیے ہے ورای تنسا یہ پلونا یہ کس کے لیے ہے اے قرآن کے ماننے والے اے قرآن کے جو ہے ایسان ثواب کرانے والے اے قرآن کا سہارا لینے والے یہ قرآن ہمارا یہ آیت ہماری یہ صورت ہماری یہ بشارتیں ہماری آجا آجا آ جا یہ قرآن کا تاج ہمارے ہمارے سروں پر سجنے کے لیے بے قرار ہے عظمتیں بے قرار ہیں عظمتیں بے قرار ہیں آجا آجا وہ عزت مل جائے گی آجا وہ مرتبہ مل جائے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب فلسطین کے اندر گئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہاں کے یہود و نصارہ نے کہا کہ عمر اس لباس کے اندر اس عوامے کے اندر اس حلیے کے اندر اس تہذیب کے اندر اس کلچر کے اندر بہت اچھے لگتے ہو یعنی پٹانا چاہتے تھے اور ان کو اپنانا چاہتے تھے ایک زمانے کے اندر وقت کے یہودی صحابہ سے تہذیب کی بھیت مانگتے تھے انامے کی بھیت مانگتے تھے لباس کی بھیت مانگتے تھے آج تو ضانیہ کے سامنے بھکاری بن کر کس کو لے کر ان سے لباس کی بھی مانگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فراست مانی تھی انہوں نے پہچان لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں یہ لباس تو مجھے اچھا لگتا ہے لالچ ہے تمہارے لباس پر خبردار اگر تم نے میری تہذیب کو اپنایا خبردار اگر تم نے میرے کلچر کو اپنایا میرے تمدن کو اپنایا ایک وقت وہ تھا کہ دنیا کے لوگ ہمارے سامنے تہذیب کی بھی مانگتے تھے نوجوان تجھے سنیما کے قطار میں کھڑا ہوا دیکھ کر وہ بیٹی امت کی جو غیروں کے ہاتھ میں کھلواڑا بن رہی ہے امت کا وہ نوجوان جو غیروں کے ہاتھ میں پٹ رہا ہے اس کا کلیجہ کامتا ہے نبی کا دل دکھ ٹوٹتا ہے نبی کا دل تڑپتا ہے آ جا آ جا نبی کے دل کا قرار بن جا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جا مکے والوں نے ستایا یہ کافی ہے وہ کے اندر مبارک شہید کر دیا گیا یہ کافی ہے وہ کے اندر آپ کے آپ کے مبارک پر آپ کے جس پہ جو ہے پھینکا گیا لوہا یہ کافی ہے طائف کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا یہ کافی ہے شیب ابی طالب کے اندر آپ نے چمڑے کو بھگو کر کھایا پتوں کو چبا کر کھایا یہ کافی ہے تبوک کی سرزمین کے اندر صاحب کرام نے ایک ایک پتھر باندھا آخا نے دو پتھر باندھے یہ کافی ہے تجھے ستانے سے کیا ملتا ہے تجھے دل دکانے سے کیا ملتا ہے میرے بھائی آجا آجا آجا تو نبی کا سچا عاشق بن جا میں نبی کا سچا امتی بن جا محمد بن قاسم جب ہندوستان کے اندر اندر فاتح بن کر کر آئے علاقوں کو فتح کر جب جانے لگے علاقے کے ہندو اور وہ بت جو آج ہمیں دیش کہہ رہے ہیں آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ آج ہمیں اپنا مکان نہیں دیتے اپنا دکان نہیں دیتے ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں اسی دیش کے وہ محمد بن قاسم کے سامنے اپنی اولاد کو ان کے قدموں پر رکھ کر کہا کہ محمد بن قاسم ان معصوم بچوں کے تڑپنے کا واسطہ کہ تم جب تک تھے ہمارے علاقوں میں رحمتیں تھیں جب تک تم تھے ہمارے علاقوں میں برکتیں نازل ہوتی تھی محمد بن قاسم نے کہا نہیں مجھے آڈر ہے کہ میں اور آگے جاؤں تو آخر میں ان ہندوؤں نے ان کافروں نے حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے کہا اگر جانا آپ کی مجبوری ہے اجازت دو ہم تمہارا مجسمہ بنا کر اس کا طواف کیا کریں گے مسلمان تیرا مقام یہ تھا تیرا درجہ یہ تھا کہا چلا گیا آ لوٹ کر آ جا آ جا اپنے مقام کو پہچان لے اپنے درجے کو پہچان لے مایوسی کفر ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی السین لا تقنطوا من رحمت اللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہیں شیطان تیرے دل میں وسوسہ نہ ڈالتا ہو کے سا اتنی بڑی زندگی گزر گئی دادا ہو گئے نانا ہو گئے اور بال سر کے سفید ہو گئے داڑھی کے سفید ہو گئے اب سو چوہے کھا کر بلی ہٹ کو جانے سے کیا پائے گا نہیں میرا اللہ کہتا ہے تم ریت کے ذرات کے برابر گنا لاؤ سمندر کے جھاگ کے برابر گنا لاؤ آسمان کے ستاروں کے برابر گنا لاؤ میرا اللہ روف الرحیم ہے رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے سکرات کے شروع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ماں موت کی تیاری شروع ہونے سے پہلے اور کفن جسم پر ڈالنے سے پہلے دل کی حرکت بند ہونے سے پہلے نفس کی رفتار سست ہونے سے پہلے دماغ ناکارا ہونے سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یادین آمنو تو نسوحا تابا کر لے تازہ کر لے آج ان اکتیس افاد قرآن کو واسطہ بنا کر اے رب کریم میں داڑی مڈا ضرور ہوں میں گنہ گار ہوں میں زانی ہوں میں مجرم ہوں <coughs> میں ڈاکو ہوں اے اللہ یقیناً میں تیری رحمت کا مستحق نہیں ہوں میں تیری شان رحیمی اور شان کریمی کا مستحق نہیں ہوں اے اللہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے سینے میں سور فاتحہ ہے یہ وہ ہیں جن کے سینے میں سور یاسین ہے اے اللہ تو مجھے ٹکرا سکتا ہے ان کو اور ان کے سینے کے اپنے کلام کو ٹکرا نہیں سکتا مولا آج کی مقدس وہ مجلس جن میں اکتیس افتاز قرآن جو اپنے سینے میں تیرے کلام کو لیے ہیں رب کریم ان کو اور ان کے سینے کے کلام کو واسطہ بنا کر ہم توبہ کرتے ہیں مولا کہ موت تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اے مولا ہم داڑھی نہیں مٹائیں گے ہم غیروں کے طریقے پر نہیں چلیں گے مولا بہت ہو گیا بہت ذلیل ہو گئے بہت تباہ ہو گئے اپنوں نے نگاہوں سے گرا لیا غیروں کے بھی در بند ہو گئے اے اللہ اگر تیرا در بند ہوگا ہم کہاں جائیں گے مولا تیرے امت کے ہم تیرے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں غلام ہیں بلال کے نام لے لیوا ہے اور طلحہ زبیر کے نام لیوا ہے اما عائشہ کو اما کہہ کر پکارتے ہیں حضرت فاطمہ کو بہن کہہ کر پکارتے ہیں مولا حضرت فاطمہ کی عصمت کا واسطہ اما عائشہ کی حیا کا واسطہ آقا کی آبرو کا واسطہ مولا آقا کے امت ہے رحم کا معاملہ کرنا کرم کا معاملہ کرنا ان حفاظ کرام کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا اے اللہ آپ نے وحشی کے گناہ کو نہ صرف معاف کیا فولا کا اللہ ہو سیاتی بلکہ ان کے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دیا ہم وحشی جیسے ظالم نہیں ہیں کہ ہم نے کسی حمزہ کا خون کیا ہو کلیجہ چپایا ہو اور مسلح کر کر ہم نے ان کے آزا کے ٹکڑے بنا کر ہم نے نبی کا دل دکھایا ہو انجانے میں نبی کا دل دکھ گیا ہے مولا انجانے میں گنا ہو گئے ہیں مولا آج توبہ کرتے ہیں اے اللہ آج کرتے ہیں ان فاض کرام کے صدقے میں اس مدرسے کے صدقے میں ان علماء کے صدقے میں ان معصوم کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول کر لے ہم چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں ایمان پر چلا ہمیں اسلام پر چلا ہمیں راہ سنت پر چلا ہمیں راہ مکہ مدینہ پر چلا ہمیں قرآن و حدیث پر چلا اے اللہ اٹھتے چلتے بیٹھتے تیرا نام تیرے حبیب کا ذکر ہمارے زبانوں پر ہو گندے گانے نہ ہو مولا جیے تو تیرا نام مرے تو تیرا نام اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما جہاد فی سبیل اللہ نصیب فرما اے لا کلیمت اللہ کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول کر لے دعوت و تبلیغ کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول کر لے اغیار کے سامنے سینا چوڑا کر کر عزت کے ساتھ سربلندی کے ساتھ جینے اور عزت کی موت ہمیں نصیب فرما آمین دانا الحمد للہ العالمین حضرات